ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ کھڑے ہو کر ان سے بیان کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے ثواب کی امید رکھنے والے ہو آگے بڑھنے والے ہو پیچھے مڑنے والے نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیسے کہا ہے عرض کیا آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم صبر کرنے والے ثواب کی امید رکھنے والے ہو اور آگے بڑھنے والے ہو پیچھے مڑنے والے نہ ہو سوائے قرض کے یہ مجھ سے جبرائیل نے ابھی کہا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بارہ یہ حدیث صحیح ہے